سید نماز بن انس جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت سے دوری ہے بہت دوری ہے کفر ہے اور نفاق ہے اس شخص میں جو اللہ تعالیٰ کے منادی کو نماز کی اذان دیتے ہوئے اور کامیابی کی طرف دعوت دیتے ہوئے سنتا ہے لیکن اس کی بات قبول نہیں کرتا اور نماز باجماعت کے لیے نہیں آتا حدیث نمبر چوبیس سو بہتر مسند احمد